يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وقال أيضا إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت ابواب ابواب الجنه وغلقت الجحيم الشياطين وينادي مناد يا باقي باقي الخير اقبل ويا الشر اقصر ولله من النار وذلك كل ليله رواه ومسلم في صحيحهما معزز معذل مکرم دنوں کے بعد سارے مہینوں کا سردار آسمانی کتابوں کے حضور کا مہینہ اور وہ مہینہ جس کی بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں جو بڑا ہی عظیم گناہوں سے مفرت کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ اعمال میں عبادات میں نیکیوں میں اضافے کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے سوال یہ ہے اتنا بڑا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اور ہم نے اس مہینے کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ مہینہ آئے گزر جائے اور ہمارے اعمال میں ہماری نیکیوں میں ہماری صلاح میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہو اس لیے ایک انسان کو ایک سچے مسلمان کو مہینہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی خصوصیت کا اور اس مہینے کی جو شان ہے اور اس کی جو عظمت اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ اور برائیوں کے اور گناہوں کے پیچھے پڑنے والے رک جا اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا تو پاس و لحاظ رکھ اور اس مہینے کے اندر تو اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ لے اور روزانہ اللہ ابرانی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات سے لے کر کے پورے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے اور روزانہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ را نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں جو چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نہ ملے ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے کاروبار پر ہمارا فرق پڑے گا بھوکا رہنا پڑے گا پیاسا رہنا پڑے گا جو بھاگ دو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہم کر لیتے ہیں تجارت کے لیے خرید و فروخت کے لیے دنیا کے لیے وہ ہم سے نہیں ہو پائے گی روزہ رکھنا پڑے گا بہت سارے لوگوں کو ملال ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے عبد اللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے میرے بھائیوں یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے بغض اور عداوت کی دلیل ہے اس کے ایمان کے اس کا ایمان باقی ہے کہ نہیں باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے اگر کوئی آدمی پڑھے اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو رمضان کے مہینے سے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے خوش ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ دے رہا ہے ہم سب گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کی مفرت کا مہینہ سایہ فدر ہونے والا ہے اس پر ہمیں اللہ عبانی سے دعا کرنی چاہیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ خوشی کا اظہار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما تاکہ ہم اپنے گناہوں کی مفرت کروا سکیں اپنے گناہوں کی مفرت کروا سکیں اپنے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے اس آدمی کی نا خاک آلود ہو جائے ہمارے نبی نے تین مرتبہ فرمایا لوگوں نے پوچھا کون آپ نے فرمایا کہ منا درکا رمضان فلم لہو جسے رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اپنے گناہوں کی مفرت نہ کروا سکے ایسے آدمی کی نا خار آلود ہو جائے ایسا آدمی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے جس میں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے اور جو گناہ کرتے ہیں ان کو پیچھے ہٹنے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اللہ رب العالمین نے مفرت کے لیے ایسے وسائل بنا رکھے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا کوئی جنت کا دروازہ نہیں بند ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں کوئی جہنم کا دروازہ نہیں کھلتا ہے بڑے بڑے جو سرکش یاتین ہیں جن ہیں سرکش یاتین ان کو جکڑ دیا جاتا ہے ان کو قید کر جاتا ہے کہ روحانی ماحول ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس قدر اس مہینے کی عظمت بنا رکھی ہے تو اس کے ذریعے صلی اللہ علیہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو ایک بندے مومن کو سچے مسلمان کو رمضان کے آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوشی اس لیے نہ ہو کہ ہماری ڈیوٹی کے اندر کمی ہو جائے گی خوشی صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم کو مقافہ ملے گا ہم کو بونس مل جائے گا رمضان کے مہینے میں خوشی صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم کو کھانے پینے کی مختلف چیزیں مل جائیں گی آج بہت بڑا افسوس کی بات ہے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے کے لیے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی مختلف چیزیں مل جاتی ہیں اور دیگر مہینوں کو چیزیں نہیں مل پاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی برکت یہی ہے کہ کھانا پینا بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور مہینوں میں نہیں ہوتا یہ برکت نہیں ہے رمضان کے مہینے کی رمضان کے مہینے کی معنوی برکت ہے جہنم سے آزادی والی برکت ہے گناہوں کی مفرت والی برکت ہے یہ یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کھانے پینے والی برکت نہیں ہے یہ کہ ہم کھانے پینے کے لیے خوش ہو جائیں بہترین قسم کے پکوان ملیں گے بہترین قسم کے کھانے ملیں گے کچھ لوگ نوجوان اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ملے گا پوری رات جاگیں گے گھومیں گے دوستوں کے ساتھ کپاسٹی کریں گے دن بھر سوئیں گے یہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے یہ رمضان یہ ہمیں محنت کا مہینہ ہے اشتہاد کا مہینہ ہے یہ دو عظیم جنگ رمضان کے مہینے کے اندر پیش آئی ہیں غزو بدر فتح مکہ دو عظیم جنگیں ہیں یہ یہ جنگ رمضان کے مہینے کے اندر پیش آئی ہیں یہ رمضان سونے والا مہینہ نہیں ہے کہ ہم رمضان سو کر کے گزار دیں یہ مہینہ اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نیکی کے تک اندر سبقت کریں زیادہ زیادہ نیکیاں نیکیاں کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کریں جو خیر کے اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین نے دروازے کھول دیے ہیں نیکیوں کے ان دروازوں سے ان کے اندر داخل ہوں وہ نیکیاں کریں ان نیکیوں کو بجا لائیں اس لیے اللہ العالمین رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے یہ صرف کھانے میں برکت کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ کھانا پینا ہم کو اچھا ملے گا بہترین کے کھانے ملیں گے اور اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہمارا مہینہ گزر جائے گا آج یہی ہمارا حال ہو گیا ہے رمضان کے مہینے میں ہمارا وزن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتا ہے کم ہونے کی بجائے انسان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے مرغن غذائیں کھاتا ہے مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے مختلف قسم کی چیزیں کھائی دسترخوان پر رکھی جاتی ہیں ایک سے ایک چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ہم ادا کرنا چاہیے لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا وزن بڑھ جائے ہمارے اعمال میں ہمارے اعمال کا میزان اور ترازو نہ بڑھے لیکن ہمارا جسم کو وزن بڑھ جائے یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری نیکیوں کا جو میزان ہے ترازو ہے اس کے اندر نیکیاں بڑھنی چاہیے یہ ہم سے مطلوب ہے یہ نہیں کہ ہمارا جسم بڑھ جائے وزن بڑھ جائے کھا پی کر کے ہم موٹے ہو جائیں اور تندرست ہو جائیں یہ اس لیے نہیں ہے رمضان کا مہینہ اس لیے کہ ہمارے نیکیوں کے اندر اضافہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اسی رمضان کا مہینہ اللہ البرحمٰوں کو عطا فرماتا ہے لیکن افسوس کا عالم یہ ہے ایک روٹین کے طور پر ہم دام کے روزے رکھتے ہیں ایک روٹین اور ایک عادت کے طور پر جیسے ہمارا تمام چیزوں کے اندر معمول ہو گیا ہے نماز انسان ایک عادت کے طور پر پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت انسان ایک عادت کے طور پر کرتا ہے رمضان کے روزے ایک انسان روٹین اور عادت کے طور پر کرتا ہے اسی لیے جو مقصد ہوتا ہے باتوں کا اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں وہ مقصد ہم کو نہیں مل پاتا ہے اس لیے کہ جو نیت ہونی چاہیے جو اخلاص ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے جو نیکیوں کی طرف تڑپ اور رغبت ہونی چاہیے اور گناہوں سے جو ہمارے دلوں کے اندر کلہن اور جلن اور دشمنی ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی اس لیے نیکیاں لوگ تو ہم کرتے ہیں لیکن ان نیکیوں کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کے اندر انسان کو کامیابی نہیں مل پاتی ہے اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ کس لیے فرض کیا ہے اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ العالمین کا تقوا ہے یا سیام کما قطب الدین اللہ تم تقون تی ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے جیسے تمہارے لیے نہیں ہے یہ جتنی بھی امتیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہر امت پر اللہ العالمین رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا تھا اس سے رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ رب العامی نے ہر امت کو روزے دیے تھے ان کے ہاں روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا کیا اور تفصیل ہیں وہ تفصیلات تو حدیثوں کے اندر زیادہ نہیں آتی ہیں لیکن اللہ رب کا ضرور فرمایا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے کیونکہ روزوں کا مقصد تقوا ہے اور تقوا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے ہماری تخلیق کا مقصد ہے اور دنیا میں انبیاء کرام کے رسوم کے آنے کا مقصد ہے دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ان کی ان آسمانی کتابوں کے مزور کا مقصد ہے تقوا یہی اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ ابرانی رمضان کے روزے ہمارے پر فرض کیے روزہ اللہ ابراہی کی بہت بڑی عبادت ہے اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عما خرق الجین والن صلی اللہ علیہ الدون یہ روزہ عبادت ہے یہ یہ روٹین کا نام نہیں ہے یہ یا اس طریقے سے کسی مشق کا نام نہیں ہے روزہ روزہ ایک عبادت ہے یہ شعور ہونا چاہیے ہمارے دنوں کے اندر کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ نے فرض کر دیا ہمارے اوپر روزہ اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ ابامن کا تقوا پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو اس لیے اللہ ربان کے روزوں کو ہمارے فرض کیا ہے تقوا پیدا کرنے کے لیے تقوا کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے جو اللہ عبدالعالمی نے چیزیں حرام کر دی ہیں ان تمام حرام چیزوں سے دوری اختیار کرنا تقوا کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کے تقوا کے معنی ہوتے ہیں بچانا اپنے آپ کو اس کے معنی تقوا کے ہوتے ہیں بچاؤ کا معنی تقوا کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خواب سے اللہ کی لانت سے اللہ رب العالمین جو سدا تیار کر رکھی ہے مجرموں کے لیے گنہگاروں کے لیے اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوا ہے اس لیے عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تقوا صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے کیا اللیل و نماز پڑھنے کا نام تقوا صرف نہیں ہے تقوا یہ ہے اجتناب ترک ما حرم اللہ اللہ نے جو حرام کر دیا اسے دوری اختیار کرنا اس سے بچنا یہ تقوا ہے وہ ادا و اللہ علیہ اور اللہ رب العالمین جو فرض کر دیا ہے ان چیزوں کو ادا کرنا اس کا نام تقوا ہے تقوا صرف ادائیگی کا نام نہیں ہے تقوا چھوڑنے کا نام ہے تقوا چھوڑنے کا نام ہے انسان روزہ تو رکھے لیکن سارے گناہوں کو نہ چھوڑے وہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر تقوا نہیں ہے تقوا گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے پہلے انکار ہے اس کے بعد اس بات ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے اس میں پہلے انکار کرنا پڑتا ہے جھوٹے معبودوں کا معبودان بادلہ کا لا پہلے ہے اللہ بعد میں ہے اس بات لا الہ الا اللہ پہلے انکار کرنا ہے پہلے چھوڑنا ہے معبودان بادلہ کی عبادت کرنا غیر اللہ کی بات کرنا غیر اللہ کی پرسش کرنا پہلے اس کو چھوڑنا ہے اس کے بعد ان تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے پہلے لا لا الہ الا اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ بات کے لائے خلا نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین یہ ہے اس کا معنی لا الہ الا اللہ کا بہت سارے مسلمان لا الہ اللہ کا معنی ہی نہیں جانتے ہیں ان سے پوچھے لا الہ اللہ کا معنی کیا ہے پڑھے لکھے لوگ مفتی ہیں قاضی ہیں بڑے بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے اور یہ میں کوئی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ جا کے تجربہ کر لو اپنے بڑے ملکوں کے اندر مفتی ہیں بڑے بڑے عالم ہیں پوچھے لا الہ اللہ کا معنی کیا ہے نہیں بتا پائیں گے کوئی کہے گا لا الہ اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے کوئی جوشیر قسم کے نوجوان کہیں گے کہ اللہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے یہ لا الہ اللہ کا معنی نہیں ہے یہ لا الہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود حقیقی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں تو مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے یہ کفار بھی مانتے تھے یہ نور الاسلام کی قوم بھی مانتی تھی اور بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کی قومیں مانتی تھی اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی حاکم نہیں ہے یہ حاکمیت اللہ رب کی عربیت کے اندر شامل ہے اس کے اندر شامل ہے یہ چیز یہ الگ سے کوئی توحید نہیں ہے اسے لا الہ اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے یہ مکہ کے مسلم بھی مانتے تھے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ ہی کے حکم سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے اللہ ہی کے حکم سے انسان کی ولادت پیدائش ہوتی ہے اللہ ہی کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اللہ ہی کے حکم سے انسان مرتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے آپ کچھ بھی مرضی کر لو اللہ کا حکم ہوگا تبھی آپ کے لیے چیز ہوگی سب مانتے تھے لوگ تو لا الہ اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا معبود بحق من اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں یہ ہے مطلب لا الہ الا کا اس لیے آپ دیکھیے پہلے انکار ہے پہلے چھوڑنا ہے اس لیے تقوا کے اندر پہلے چھوڑنا ہے چھوڑیں گے آپ تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جہنم سے چھوڑے گا تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا جب گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو گے تب اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا پہلے چھوڑنا ہے اس کے بعد اس بات اور عمل ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوا نماز پڑھ لینے کا صرف نام نہیں ہے قیام اللیل کر لینے کا روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے صرف تقوا تقوا یہ کہ ترک ما حرم اللہ اللہ نے جو حرام کر دیا اس چیز کو چھوڑ دینا اس کا نام تقوا ہے آج کتنے مسلمان ہیں روزہ تو رکھتے ہیں کھانا پینا تو چھوڑ دیں گے کھانا پینا چھوڑ دیں گے لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں روزہ ہے قیمت بھی کریں گے چڑخوری بھی کریں گے جھوٹ بھی بولیں گے دھوکہ بھی دیں گے خیانت بھی کریں گے سارے گناہ کے کام کریں گے لیکن روزہ بھی رکھیں گے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک وہ بھی کریں گے روزہ رکھتے ہوئے کرتے ہیں وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ اور کے لیے کرنا چاہے کسی چاہے کسی جو ہے پیر کے لیے کرے چاہے قبر والے کے لیے کرے چاہے پتھر کے لیے کرے چاہے بت کے لیے کرے سب غیر اللہ کے اندر سب ہندو اللہ کے اندر شامل ہے اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی کیجیے کیا جائے یہ سب اللہ رب کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ اربلام نے ہمیں رام کے اپنے بات کے لیے پیدا کیا طواف ندو نیاز قربانی زکوٰۃ حج نماز تمام چیزیں اللہ رب العامن کے لیے رکو سجدے اللہ ہر بل کے لیے ندو نیاز قسم اللہ کے لیے منت اللہ رب العالمین کے لیے یہ اگر کسی اور کے لیے کریں گے چاہے نبی ہی کے لیے کیوں نہ آپ کریں چاہے کسی رسول اور فرشتے ہی کے لیے کیوں نہ کریں آپ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے جسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا شرک بھی کر رہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں یہ تقوا نہیں ہے تقوا کے اندر بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اور سب سے بڑی حرام چیز جو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت پر حرام کر دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں میرے بھائیوں ضروری ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے کہ جب تک یہ گناہ انسان نہیں چھوڑے گا شرک والا اللہ ربام اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے بولو اشرق الحبان تان نا کان اگر شرک کر لے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا شرک کرنے سارے اعمال برباد ہو جاتے گویا اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں اس کا دفتر کیا رہے گا اس کے دفتر میں کوئی نیکی نہیں رہے گی کیونکہ اس نے اپنے گناہ سے شرک جو سارے اعمال کو پھرس دیا ہے سارے اس کو مٹا دیا ہے یہ مزیل ہوتا نا مزید جس کے ذریعے سے آپ کچھ لے لیں اس کو مٹا دیتے ہیں وائٹ مس کہتے ہیں میں کیا کہا جاتا ہے اس کو کہ آپ اس کو مٹا دیتا ہے انسان ایسے ہی ہے اگر کسی نے کچھ کیا اس کے پاس نیک اعمال تھے اگر کچھ لیکن شرک کر لیا اس شرک سے اس کے سارے اعمال پر کالک پوٹتے ہیں سیاہی آ گئی سارے اعمال پر اس کے دفتر میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ گئی اسے سمجھے اس حقیقت کو کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے دور رکھے یہ متقی ہونے کے لیے تقوا کی بنیادی شرط ہے یہ انسان اگر شرک کرے گا ایسا انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے مشرقین جنت کے اندر نہیں جائیں گے مشرقین جنت کے اندر نہیں جائیں گے مشرقین کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس لیے تقوا کے اندر بنیادی چیز سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے تو تقوا یہ ہے اللہ رب العامین کی خالص سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوا کی تعریف فرمائی کہ الخوف من الجلیل اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ شرک نہیں کرے گا شرک کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا اس کے اندر ڈر نہیں ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہے نہ اس کے عذاب کا ڈر ہے نہ سزا کا ڈر ہے نہ جہنم کا ڈر ہے اس لیے وہ شرک کرتا اگر ڈر ہوگا تو نہیں کرے گا اگر آپ کو ڈر ہوگا ماں باپ کا مان لیجئے تو کیا آپ غلط کام کریں گے ماں باپ کے سامنے نہیں کریں گے ماں باپ کا ڈر نہیں ہے تبھی ماں باپ کے سامنے انسان گناہ کا کام کرتا ہے انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہو ڈر نہیں ہے اس کے دل کے اندر جو شرک کرتا ہے گناہوں کے انتخاب کرتا ہے اس لیے کہ اگر ڈر ہوتا تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا اللہ مطلع ہے اللہ تعالیٰ نگہبان ہے اللہ نگرا ہے تمام چیزیں اللہ کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ رب العالمین کے اوپر اس لیے سب سے پہلی بات الخوف بل جلیل اللہ رب العالمین کا خوف اللہ کا ڈر تقوا اسی کو کہا جاتا ہے ڈر ہوگا تو انسان شرک نہیں کرے گا اور گناہوں سے بھی انسان دوری اختیار کرے گا اور اگر مان لیجیے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرتا ہو وہ لام لوبین تنزیل اللہ نے جو نازل کیا اس کے اوپر عمل کرنا عمل بعد میں پہلے ڈر پہلے چھوڑنا ہے عمل کرنا بعد میں ہے یہ اللہ نے جو نازل کیا قرآن اور حدیث اللہ نازل کیا آسمان سے اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے اللہ نے سنتوں کو بھی نازل کیا سنتوں کو بھی اتارا ہے حدیثیں بھی نازل کی گئی ہیں آسمان سے جمیل امین حدیثیں لے کر کے آتے تھے جسے قرآن لے کر کے آتے تھے نبی کے دل کے اندر نبی کے دل میں باتیں ڈالی جاتی تھی تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن و حدیث دونوں کو نازل کیا ہے صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے یہ غلط فہمی دور کر دیجئے اللہ نے سنتوں کو بھی نازل کیا آسمان سے حدیثوں کو بھی نازل کیا ہے اس لیے تنزیل پر جو نازل ہوا اس پر عمل کرنا وہ قناط اللہ نے جو بھی دے رکھا اس پر قناعت کرو ہمارا حال یہ کہ ہم نیکیوں پر قناعت کر جاتے ہیں لیکن دنیاوی معاملے ہمیں تعینات نہیں کرتے روزہ رکھ لیا قرآن پڑھ لیا ایک بار ختم کر لیا بہت ہو گیا ہمارے لیے ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی سی کم نیکیوں پر قرآد کر جانے والے لوگ ہیں تعینات پر کبھی بھی انسان کو نیکی پر قرآد نہیں کرنا چاہیے انسان کو ہمیشہ علامہ رب مجنت لڑ دو حسم آباد وہ عزت القیم اللہ کی مقرف کی طرف دوڑ کر کے آؤ اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے جسے اللہ نے متقیوں کے تیار کر رکھا ہے نیکیوں میں کناعت نہیں ہونا چاہیے دنیا داری کے اندر کناعت ہونی چاہیے مال کے اندر دنیا کے اندر کناعت ہونی چاہیے نیکیوں کے اندر خیرات میں صدقات میں اور اس طریقے سے خیر کے اعمال میں تنا نہیں ہونی چاہیے ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم کنات کس کے کرتے ہیں جس کے اندر کناعت نہیں کرنا چاہیے وہ القناط بالقلیل تھوڑی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہے اللہ رب العالمین کی ہزارہ ہاں، کروڑہ ہاں، اتنی انگنت نعمتیں آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ رب پر آپ آپ طرح کیجیے وہ استعداد لیا الرحیل اور ایک دن دنیا سے جانا ہے اس کے لیے تیاری کیجیے ہمیشہ نہیں رہنا ہے سفر کرنا ہے یہ ایسا سفر کی کہ واپسی نہیں ہوگی جو موت کا سفر ہے اس میں واپسی نہیں ہے موت کے سفر کے بعد برزخی زندگی اس کے بعد دائمی زندگی ہے اس میں واپسی نہیں ہوگی کہ آ جائیں دوبارہ دنیا کے اندر چلو ہم چھٹی جا رہے ہیں اس بار کچھ سامان نہیں لے جا سکے تو کوئی آنے والا اس کے ذریعے سے منگا لیں گے یا اگلے سفر میں لے کر کے جائیں گے ایسا نہیں ہے اس سفر کے اندر واپسی نہیں ہے کبھی واپس نہیں ہو سکتے کہیں گے مشرقین مجرمین گنہگار اللہ البامین ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیں دوبارہ ہم نیکیاں کر کے آ جائیں گے جو نیکیاں رہے گی ہم سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں بھیجے گا کہ نہیں ہم نے تم کو مہلت دی تھی تمہیں بتایا گیا لیکن تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی سفر پر جانے کے لیے مہینے کی چھٹی کے لیے پورے سال تیاری کرتے تھے گئے دبیل شہر میں مارکیٹ میں گئے کوئی سامان سستا نظر آیا خرید لیا لا کر کے بیڈ کے نیچے ڈال دیا دس مہینے گزر گئے پورا بیڈ کے نیچے بھر گیا سامان سے پورے سال تیاری کرتا انسان ایک مہینے کی چھٹی جانے کے لیے لیکن وہ سفر جس میں واپسی نہیں ہے جس میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اس سفر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے کچھ نہیں تیاری ہمارے پاس اس کے لیے تیاری کیجیے واپس نہیں آنا ہے دوبارہ آپ کو جو چیزیں رہ گئی ہیں ان چیزوں کو پوری نہیں کر سکتے واپس آنے کے بعد یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا اسی نے دیا ہے اس کے لیے تیاری کیجیے رمضان کے مہینے کا خوشی سے استقبال کیجیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ حاصل فرمائے نیکیوں کے لیے رغبت کیجیے دوڑیے نیکیوں کی طرف نیکیوں کی تلاش میں رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے توبہ کیجیے توبے کا مہینہ ہے یہ جانم سے آزادی کا مہینہ ہے توبہ بھی صرف لفظی اور زبان سے توبہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے یہ توبہ بھی ایک عبادت ہے ایک عمل ہے یہ اس میں بھی چھوڑنا ضروری ہے سب سے پہلے گناہ چھوڑیے پہلے تب توبہ ہوتا ہے صرف زبان سے کہہ دینا توبہ نہیں ہوتا ہے توبہ عمل ہے توبہ ایک عبادت ہے پہلے گناہ چھوڑنا ہے آپ کو جو گناہ ہم کر رہے ہیں پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا تب توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا عزم کرنا پڑے گا کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس گناہ پر افسوس بھی ہو ہمیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے گناہ کرتے جا رہے ہیں افسوس بھی نہیں ہے اور توبہ توبہ زبان سے کہتے بھی جا رہے ہیں یہ توبہ اس کا نام نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ انسان چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑ دے افسوس کرے ندامت ہو اس کو عزم ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور اگر بندوں سے متعلق اس حق کو مٹا کر کے ادا کر دے حق ادا کر دے بندوں کا کیونکہ بندوں کا حق بھی معاف نہیں ہوتا ہے بندوں کا حق جب بندے معاف کریں گے تبھی معاف ہوگا شرک نہیں معاف ہوگا اگر انسان بغیر توبے کے مر گیا بندوں کا حق بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے اس کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق کو نہیں معاف کرے گا بندے کا حق ہے تو اس لیے توبہ اس چیز کا نام ہے یہ رمضان کا مہینہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں رمضان کا مہینہ اللہ ابامن سے سے ملتا ہے اس بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر خیر اور نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے کتنے ہم پہ ساتھی ہیں جو دنیا میں چلے گئے دنیا سے گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے آج ہمیں ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہم ان کو یاد کریں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے رمضان کے مہینے شروعات میں کب کس کو ملے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رمضان کا مہینہ ملے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے موت انسان ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے کبھی بھی انسان کی موت آ سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک نیا رمضان ہمارے لیے ہو گناہوں سے آزادی کا مہینہ ہم ثابت کر کے دکھائیں ورنہ اللہ کے سر کی بد دعا ہمارے اوپر شادی آ جائے گی ہماری رماعت کو انسان تباہ ہو جائے وہ انسان برباد ہو جائے اسے رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اگر اسے بچنا ہے تو ہمیں اس رمضان کے مہینے کے لیے پہلے سے عزم اور حوصلہ پہلے ہی سے اپنی سچی نیت نیک امال کرنے کی گناہوں کو چھوڑ دینے کی ہمارے دنوں کے اندر ہونا چاہیے جب ہمارے دن صاف ہوں گے ہماری نیتیں صاف ہوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ نیک امال کی توفیق دے گا تو اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ یہ سوچ کر کے رکھے کہ میں یہ آخری مہینہ ہوگا ہمارے لیے بلکہ ہر دن آخری دن ہوگا ہر دن آخری دن ہوگا اس لیے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں انسان بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں بیڑی پیتے ہیں ایک اچھا موقع ان کے لیے کس گناہ سے اپنے آپ کو چھوڑ دیں چغل خوری لوگ کرتے ہیں ایک بہترین موقع اللہ کے ساتھ حدیث ہے جو صرف بھوکا رہے اور وہ غیبت اور چغل خوری نہ چھوڑے اللہ اربان کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے سے چھوڑ دے کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا وقتی طور پر حرام کر دیا گیا ہے رمضان میں دن میں حرام کر دیا گیا ہمیشہ حرام نہیں میں آپ کھا سکتے کھانا لیکن جی بچی گلخوری یہ بدعات اور خرافات اور شرک کبھی آپ کے لیے کبھی بھی آپ کے اوپر یہ چیز حلال نہیں تھی اللہ رب اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے لیے اوپر جو ہے حلال نہیں تھی اس لیے رمضان کا مہینہ کی جو اصل ہے اور اس کی جو شان ہے اس کی جو عظمت ہے اس کا جو مقام مرتبہ ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہم رکھیں اور اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنائیں نیک اعمال کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے گناہوں کو چھوڑ کر کے اور اس طریقے سے جو بھی گناہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو اللّہ البرامین ہماری مفرت فرمائے گا اللہ البراہین کے نبی کو حکم دیتے آئے اے نبی اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈریے آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں کہ تقی اللہ اللہ کا تقوا اختیار کو ناراض ہو جاتا ہے آپ مجھے تقوا کی وصیت کر رہے ہیں آپ مجھے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اللہ فرما رہا پہ نبی کو اللہ البرامین تمام نبی مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے یا لیکن اللہ ایمان مانوا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تقوا اختیار کریں چاہے تقوا اختیار نہ کریں چاہے ڈرے چاہے نہ ڈرے نہیں اختیار نہیں دیا گیا آپ کو یہ وہ سوالات نہیں ہیں چپٹک ٹائپ کے کہ ایک سوال لگ دیا گیا تین طرح کے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ کو چوز کرنا ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اجباری ہے یہ اللہ نے فرض کر دیا تقوا اختیار کرنا کہ تک اللہ خطب جمعہ کے اندر جو تین جو چار آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام آیتوں کے شروع میں اللہ حکبان حکم دے رہے تقل اللہ اللہ تعالیٰ سے دو اللہ پہ نبی کو رہے نبی ہو اتق اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ پہ نبی کو حکم دے رہا ہے بھی حکم دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا یہ فرض ہے فرض عین ہے بندے پر واجب ہے یہ اختیاری نہیں ہے یہ چوز کرنے کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ چوز کر لو تو ٹھیک ہے نہ چوز کرو تو بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے تقوا ہوگا تو انسان کی زندگی سعادت والی زندگی گزرتی ہے سکون اطمینان والی زندگی گزرتی ہے ہر عمل میں تقوا ہر چیز کے اندر تقوا آپ بچوں کے ساتھ رہیں ماں باپ کے ساتھ رہیں ڈیوٹی پر رہیں اکیلے رہیں تنہائی میں رہیں آپ گھر میں رہیں سفر میں رہیں آپ سو جہاں بھی رہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اگر ہے وہ انسان کامیاب انسان ہے ایسے انسان کے لیے اللہ ابرام جنت کو ادا کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمارے اندر تقوا پیدا فرمائے جو روزے کا اصل مقصد ہے اس مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اس مقصد کو ہمیشہ نگاہ کے سامنے رکھیے کہ ہمیں متقی بننا ہے ہمیں اللہ کے تعالیٰ کا تقوا کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمیشہ نصب العین ہمارا ہو ہماری زندگی کا مقصد ہو یہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہم رہیں اس کے پیچھے بھاگتے رہیں دوڑتے رہیں تب جا کر کے چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی اللہ الگ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ عبامین ہمیں رمضان کا مہینہ سے فرمائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نئے کامار خیر کے کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ البامین ہمیں گناہوں سے اور شر سے اور فطروں سے اور معاشیتوں سے اللہ عبامین ہم سب کو محفوظ و قیامین بارک اللہ علقان عدیم اور نفان الیہ کی الفکر حکیم ان نہ ہوتا جوابوں کے لیے مرکم رکھے